جنہوں نے بڑے بڑے لمبے میرے گڑے کھود کے گڑے کھود کے اس میں درخت کو جلا کے آگ کا بہت بڑا ہینر بناتے تھے اور میرے ماننے والے لوگوں کے مان کے عورتوں کو زینہ ڈالتے تھے اور وہ ترقی ہوئے کے تعلیم بجاتے خوش ہوتے تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان کو آگ و خون میں تڑپا دیتے گھوم دیتے اور خود بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے تالیاں بجاتے اس کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ بھی توبہ تاب ہو کے میرے در پہ آ جائیں میں ان کو بھی معاف کر دوں گا سب کہو اللہ توبہ کا عمل اس قدر اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور اس کی خیر و برکت اتنی وسیع ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک فاسق فاجر بنی اسرائیل کا آدمی چل رہا تھا سفر میں پیدل سفر ہوتے تھے ایک قبرستان سے گزرا قبروں کو دیکھتا رہا روتا رہا کہ ایک دن یہ بھی زمین کے اوپر تھے کسی کے پاس گاڑی کسی کے پاس کوٹھی کسی کے پاس سائیکل کوئی کارخانے دار کوئی زمیندار آج بے حص و بے حرکت پڑے ہیں پتہ نہیں کس حالت میں ہیں قبروں کو دیکھ دیکھ کر روتا کہ ایک دن میرا انجام بھی یہ ہونے والا ہے ہے کاش میں نے زندگی کیسے گزاری ہے توبہ کرتا روتا قبروں کو دیکھتا وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا دیکھا کہ سب قبر والوں کی مغفرت ہو گئی اللہ پاک سے پوچھا اللہ پاک نے فرمایا تیری امت کا ایک نوجوان فاسق فاجر ان قبروں کو دیکھتا رہا روتا رہا توبہ طے ہوتا رہا جن جن قبروں پر اس کی نظر پڑی جن جن جو جو قبریں اس کی توبہ کا ذریعہ بنے میں نے اس کی توبہ کی برکت سے ان سب کی بخشش کر دی میں نے ان کو معاف کر دیا مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان ایک لڑکی پہ عاشق موقع کی تلاش میں تھا موقع نہیں ملتا تھا دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے دونوں کے دلوں میں چاہت اور پانے کی آگ تیز سے تیز ہو رہی تھی ایک دفعہ دیکھا کہ وہ لڑکی باہر نکلی کسی کام کے لیے جا رہی ہے کھیت تھے بڑے بڑے اس نے آگے جا کے اس کو سلام کیا کھیت میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو پیار کیا اور پھر گناہ تک پہنچے لڑکی نے کہا اتنے عرصے تک تو نے انتظار کی گناہ نہیں ہوگا اب بھی ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا یہاں کون دیکھ رہا ہے یہاں کون دیکھ رہا ہے کہا کہ جس ذات سے میں اب تک ڈرتی رہی وہ ذات یہاں موجود ہے وہ دیکھ رہی ہے ہاں وہ کون ہے اس نے کہا اللہ سب کو ہو اللہ وہ نوجوان تڑپا خشیت الہی خوف خدا سے وہ کانپ رہا تھا بے ہوش ہوتا بے ہوش آتا لڑکی چلی گئی اسی دوران وقت کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا اس کو دیکھا اللہ نے اس کی اس طرف کو اس بے اضطراب بے چینی کو ایسا قبول کیا کہ اللہ کے پیغمبر رو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جس جو تجھے مقام مل چکا ہے تو مہربانی کر تو دعا کر میرے لیے میں عامر کہتا ہوں سب کو ہو اللہ توبہ کا عمل میرے اللہ کو بہت محبوب ہے توبہ کا عمل میرے اللہ کو بہت پسند ہے اس سے اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے اس سے اللہ کی محبوبیت عطا ہوتی ہے ان اللہ یحب یحب التوابین و المتطہرین میرے بھائیوں میرے عزیزوں توبہ تو اتنا بڑا مقبول عمل ہے حضرت تھامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توبہ کی مجلس میں اگر ایک آدمی اس غلطی میں مبتلا ہے کہ میں ابھی نوجوان ہوں میں اگر توبہ کر لوں توبہ ٹوٹ جائے گی میں ایک ہی دفعہ سوچ کے توبہ کروں گا مجلس میں بیٹھا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا فرشتے اس کا نام نہیں لکھتے تمام توبہ کرنے والوں کے نام پیش ہو جاتے ہیں اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں فلاں لوگ بیٹھے ہیں لیکن تم نے نام نہیں لکھے فرشتے کہتے ہیں کہ ان کی ان کا ارادہ توبہ کا نہیں تھا انہوں نے توبہ کے الفاظ نہیں پڑھے تو میرے اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے معیت اور مشابہت اختیار کر لی لہذا وہ بھی محروم نہیں ہیں ان کو بھی توبہ کرنے والوں میں شامل کرو من تشبہ بقوم انفروبن منہم جس کسی کی تشبیح تشب و اختیار کرتا ہے اللہ پاک کا قانون ہے ان کو اسی میں شمار کرتے ہیں قبولیت وقت قبولیت دعا کا وقت ہے صدائیں آ رہی ہیں دن کا کھلا ہوا پھر ہم منتظر بیٹھا ہوں اب آ جا رات کا کھلا ہوا تیرے لیے دروازے کھلے ہیں اب آ جاؤ وقت مختصر ہے وقت کو غنیمت سمجھو صرف کے دل سے توبہ کے الفاظ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد الہ الا اللہ و اشہد ان و عبدالرسول اب اپنے سارے گناہوں کو خیال کرو کہ میرے سامنے رکھے ہیں لازم و شرم سار ہو کے دل میں توبہ اور معافی کی نیت کرو بڑی عاجزی اور نیاز مندی سے یہ الفاظ پڑھو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من حرب بالکل نظم اے اللہ اے رحیم اللہ اے کریم اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے اے اللہ تجھے بلا رہا ہے تو نے خود فرمایا ویدا سادہ کر عبادی انی الفنی قریب و جی، دعوت اللہ ہے جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے میں لبیک کہتا ہوں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تیری ساری مخلوق سے زیادہ ذلیل میں ہوں تیری ساری مخلوق سے زیادہ حقیر میں ہوں میری آنکھوں کی خیانت کو تو جانتا ہے میں بڑا ظاہر پارسا بنا ہوا ہوں میرے اندر کے حالات تیرے سامنے ہیں میری خلوت گندی یہ اللہ میری سوچ گندی اے اللہ میں تجھ سے کہاں چھپ سکتا ہوں تو نے مجھے اپنی مخلوق سے پردے میں رکھ لیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں یہ تیرا کیسا فضل ہے یہ تیرا کیسا حوصلہ ہے یا اللہ تو ہی جانتا ہے میں کیسا ہوں میں توبہ کرتا ہوں کفر سے میں توبہ کرتا ہوں شرک سے میں توبہ کرتا ہوں عزت سے صغیرہ قبیرہ گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اللہ معافی چاہتا ہوں اللہ معافی چاہتا ہوں اللہ آئندہ نہیں کروں گا تیرے در پہ آ گیا ہوں حفاظت فرما دے تیرا بننا چاہتا ہوں اپنا بنا دے نفس و شیطان سے چھوٹنا چاہتا ہوں مجھے نفس و شیطان سے چھڑا دے نفس کے پنجے میرے جسم میں گڑ چکے ہیں ہڈیوں اور گوشت میں رکھ چکے ہیں اے اللہ ان پنجوں سے میں نہیں چھوڑ سکتا تو مجھے آزادی عطا فرما سکتا ہے اے اللہ میرا شریر نفس میرا ہیلا گر نفس میرا منافق نفس اے اللہ تو ہی جانتا ہے یہ کیسا گندہ ہے کیسا رزین ہے گناہ بھی کرتا ہے اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھے نفس و شیطان سے چھڑا دے اگر تو نے نہ چھڑایا میری کشتی ڈوبنے والی ہے تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہوں جہنم کے گڑھے کے قریب ہوں تو بچا سکتا ہے تو بچا سکتا ہے رحیم اللہ تیرے دل کو چھوڑ کے کہاں جاؤں تیرے دل کو چھوڑ کے کہاں جاؤں تیرے دل کو چھوڑ کے کہاں جاؤں تیرے بغیر کوئی نظر نہیں آتا تیرے بغیر کوئی ہے نہیں جو گناہوں کو بخش سکے ومن يغفر الذنوب الا النار انا تیرے بغیر کون گناہ تو کو بخش سکتا ہے اے میرے گناہوں کو معاف کر دے میں معافی چاہتا ہوں میں آئندہ نہیں کروں گا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعدوب الیہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا نظروں کی حفاظت کروں گا اے اللہ قبول فرما مردودیت سے لانت سے بچا اے رحیم اللہ اے کریم اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ میری توبہ قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد ولا علیہ و اجمعین رحمتِ ارحم راہنی سب کہو الحمد سب کہو الحمد آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند زبان بند اپنے دل کو میرے دل کے سامنے رکھو اپنے دل کو میرے دل سے چمٹا کے سمجھو رکھو یقین کر کے بیٹھو کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اللہ کی نعمت آ رہی ہے میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آنکھیں بند زبان بند تیرا ہوں دل بھی تیرا پھر اپنے ہی گھر میں کیوں آتے ہو مہماں کی طرح پھر اپنے ہی گھر میں کیوں آتے کرنے کی ہمیں نہیں فرصت یقین مانو کچھ کرنے کی ہمیں تیری یادیں تیری باتیں مصروف رکھتی ہمیں نہیں یقین مانو کچھ کرنے کی ہمیں تیری یادیں تیری باتیں مصروف رکھتی ہمیں وسلم বুটা ঢেরে जिथ कर्ण कंडा बूटा ਸਹੋਂ ਦਿਨ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ دل ہے تور تجلا یو دل ہے تور تجلا طور دل ہے عرش دل بھر اس آنکھیں بند زبان بند یقین سے کہو دل کر رہا ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو الحمد للہ سب کو الحمد للہ سب کو الحمد للہ میرے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی میرے اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو ہجرت والے ہو اللہ اکبر کبیرہ مجاہدہ کرنے والے ہو اولا یرجون رحمت اللہ میں اللہ کی رحمت کی امیدوار بن کے بیٹھوں عجت بھی ہوئی ہے گھر کو چھوڑا ایمان بھی ہے الحمدللہ اللہ نے مجاہدے کے لیے بھی قبول فرمایا کہ نیند کو چھوڑ کے آرام کو چھوڑ کے اس کی طلب میں اس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں سب کہو الحمد للہ تو خوشخبری دے دی اولا یرجون رحمت اللہ یہ لوگ میری رحمت کے امیدوار ہو کے بیٹھے ابھی دعا ہو کیونکہ میں بول نہیں سکتا ادعو ربکم تدروم و خفیہ میں اللہ سے مانگو بے زبان ہو کر بھی اور زبان کے ساتھ بھی میں اللہ سے مانگو بے زبان ہو کر بھی زبان کے ساتھ بھی بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو ورنہ پیش یار تقریریں کام آتی ہیں کہاں ورنہ پیش یار تقریریں کام آتی ہیں کہاں للہ وصلی اللہ محمد والا برحمتی کا یا رحم الرحیم ابھی اذان ہوگی